لکھے کچھ اس کے اندر اپنے جو شیخ کی تعلیمات کو منظوم کیا کے در سے اکساہ مجبور کی ہوئی بل سے اگتا ہو تم کی اور پھر بھی سنتا ہو گے افسانہ کہاں بل سے اگتا ہو نہ تم کی اور پھر یہ سنتا ہو گے افسانہ کہاں کر رہا ہے پاشدہ گے حسن ریش کر رہا ہے پر پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہاں پھر ملے گا یہ تپیشیے تختہ جانی پھر کہاں یہ تپیشیے تختہ جانی پھر کہاں اور سن لو یہ آتش بیانی پھر کہاں پھر کہاں مجذوب کی یہ شورشیں پھر کہاں مجذوب کی یہ شورشیں اور یہ طبیعت کی روانی پھر کہاں یہ طبیعت کی روانی پھر کہاں اور فرمایا کہ حاضری یہ شرم و سارو ہے سر اپنا خم کی ہے حاضر یہ شرم سار ہے سر اپنا کیے اور آنکھوں اپنی اشکے میں سے نمکی ہے نا شکریوں پہ اپنی گڑا جا رہا ہوں میں نا شکریوں پہ اپنی گڑا جا رہا ہوں میں اتنے کرم کیے ہیں کہ گویا ستم کیے میں کہ مستی تیرے اندر ہے مگر نور نہیں ہے مستی تیرے اندر ہے مگر نور نہیں ہے جلوے سے یہ مستی ابھی معمور نہیں ہے وابستہ کر اب عشق کو تو حسن سے مجبور وابستہ کر اب عشق کو تو حسن سے مجبور وہ جان سے بھی پاس ہے کچھ دور نہیں ہے وہ جان سے بھی پاک فرمایا کہ ایک رب کے مستقل جو میسر کسی سے ہے ایک رب کے مستقل جو میسر کسی سے ہے ایک بے کسی سی ہر کسی سے ہے ہے وہ کہ جس نے خلق سے بے گانا کر دیا اے وہ کہ جس نے خلق سے بے کر دیا امید ہے کسی سے نہ بدر کسی سے ہے امید ہے کسی سے لب سے ذکر اللہ کی تکرار ہو لب سے ذکر اللہ کی تکرار ہو اور دل میں ہر دم حق کا استحظار ہو اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو پھر تو بس دن پھر تو بس کچھ دن میں سرفر میں کہ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بڑا جو ہو گناہ اس بچ اے پیرا ہر بس سخت ہے وہ سب برا لگتے ہر دم ذکر بھی ہو دل میں ہر دم فکر بھی پھر تو بالکل راستہ ہے صافتا دربار شاہ خواجہ صاحب خانہ بھون نے تھوڑا ابھی مثال کے بعد کی دہلی سے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے خط آیا حضرت انکار لکھ لیا کیونکہ چھوڑ دیا تھا مشاعرے میں شریک ہونا انہوں نے پھر خط لکھا تو پھر کیا اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا یا اس کے جواب میں لکھا کہ اب میرا آنا مشکل ہے چھوڑ دیا میں نے پھر یہ پتا لکھ دیا مجھے جواب سنا رہا ہے تو لکتا سن کے چھوڑ مینا او جام کی باتیں چھوڑ نیلا او جان کی باتیں اب ہو پیری میں کام کی باتیں ہو پیری میں کام کی جن کی باتوں کا اب یہ وقت نہیں جن کی باتوں کا اب یہ وقت نہیں شام ہے اب شام کی باتیں شام ہے اب شام کی یہ ذہن میں رکھیں آپ کے چھوڑ نہ جان کی باتیں اب ہیں پیڑھی میں کام کی بات اس نے پھر خط لکھا اور پھر اصرار کیا تو بھی خالصہ میں ہے اور دس بارہ شعر لکھے اس میں کہ دو یاد رہ گئے ان اس نے لکھا کہ کیوں او جام کی بات کیوں ہے مینا او جام کی باتیں آ کے کام کی بات کیجیے کے کام کی بات آئیے لوگ سننا چاہتے ہیں آئیے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک شیری کلام کی بات کشیر کلام کی بات خود پیر ہے مجلوب کے جذبات جمع ہیں خود پیر ہے مجذوب کے جذبات جمع ہیں زیر اثر پیر خرابات جمع ہیں ہو جاتی ہیں سب زندہ جو ہیں مردہ امنگے ہو جاتی ہیں سب زندہ جو ہیں مردہ امنگے ہو جاتی ہیں سب زندہ جو مردہ ہیں امنگے پوری میں بھی ہم وقت ملاقات جوان ہیں پوری میں بھی ہم اور فرمایا کہ کام جتنے ہیں گداؤ شاہ کے کام جتنے ہیں گداؤ شاہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ کے کار ساگے دو جہاں پر ہے نظر کار ساگے دو جہاں پر ہے نظر اٹھائیں کیوں ہم لے جہ کے اٹھائیں کیوں ہم لے جہ کے شاہ صاحب نے اپنے ابتدائی زمانے میں جب حضرت سے تعلق پیدا ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سلوک کی راہ انسان طے کرتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں کبھی قبض ہے کبھی دست ہے کبھی شورش ہے کبھی جذبہ ہے کبھی کچھ ہے ان حالات سے گزر رہے ہوں گے کہ حضرت کی خدمت میں خط لکھا تو یہ لکھا کہ حضور یہ حالات ہیں پریشان بہت لمبا خط لکھا فرماتے آخر میں یہ لکھا کہ وہ خط بہت لمبا ہو گیا معافی چاہتا ہوں آپ کو کہنے میں تکلیف ہوگی تو حضرت نے پہلے تو ان پریشانیوں کے بارے میں لکھا پہلے تو یہ لکھا کہ آپ کا خط ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا اور جب تین شیشے میں بھری ہوگی ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا اور جب تی میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی یہ شیر لکھا اور ان غموں کے متعلق پریشانیوں کے متعلق لکھا فرمایا چمن کے تو غم تین من تو مشق ترم اب سب کے بھر بت مشکل پر ہم اب سب کے بھر اور آخر میں خط کے کئی بھی کو جو لکھا تھا اس پہ لکھا کہ کتنے یہ سے محمود کی برابری بھی جانا ہوتی نہ برابر ہوتی فرمایا کہ تو خط آیا کہ میرے اوپر ایک وقت کی سی کیفیت پیاری ہو گئی اور تمام پریشانیاں بھول گئی دور ہو گئی اور حضرت نے جو یہ شعر لکھا تھا کہ ساتھی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا ساتھی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا اور جب نے یہ میں ظالم شیشے میں مری ہوگی میں نے بھی کہا اس کو فرما تو جنت میں ملے گا وہ جس کی جسے خواہش ہو جنت میں ملے گا وہ جس کی جسے خواہش ہو اور ہم کو تو پسند اپنی شوری بسری ہوگی ہم کو تو پسند اپنی شوری بسری ہوگی اور فرمائے کہ جس پل کی گرمی نے دل سوٹ دیے لاکھوں جس قلب کی گرمی نے دل فلوٹ دیے لاکھوں اس میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی جس پل کی گرمی میں دل فروٹ دیے لاکھوں پر دنیا اللہ کیا آگ بھری ہوگی اور سما کہ ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا پوری ماحول ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا پوری ماحول بہارے ہیں کہاں جو آہ میں چی کی ڈھونڈتا ہے دل وہی کیسا فری ماحول پھر وہ بہارے ہیں کہاں جو خانے میں تھی مستیاں ہر سو برستی تھی بڑے دیوار سے مستیاں ہر سو دیوار سے اور وہاں کیسیتیں سوتیں کی پیمانے ہے مرتبہ اور وہاں کی سوتیں کی قنکت ہے نا بات مسنگ کئی سیلے کو کے لیے ہمارے جذبات اور خواہشات تو بہت اچھی ہر کہ جذبات ہی کہ اپنے میں مجبور شاد جذبات ہی پہ اپنے نہ مجبور شاد رہے جذبات ہے جو مرتب عمل نہ ہو جذبات ہی پہ اپنے نہ مجبور اشاد رہے جذبات ہی ہے جو مرتب عمل نہ ہو اور کتنی بھی خوشنما ہو کرے نظر سمجھ کتنی بھی خوشنما ہو کرے دو نظر سمجھ کو جھوٹے ہیں پھول بادو کو پیداج فلنا پھلنا ہو جھوٹے ہیں پھول بادو کو جو پھلنا ہو اور سماج کے کس کام کا وہ دل ہے تو جس دل میں چورنہ ہو کس کام کا وہ دل ہے تو جس دل میں پورنا ہو بس نام کا وہ دل ہے تو جس دل میں بڑھنا ہو دس ناموں کا وہ دل ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو خدروں میں لاکھ بیٹھی یہ خلوت نظر کہاں خدروں میں لاکھ بیٹھی یہ خلوت نظر کہاں جب تک کے جانا دل میں بساتے تو نہ ہو جب تک کے جانا دل میں بساتے تو نہ ہو پاکستان کا وہ دل ہے کہ جس دل میں نہ ہو بس نام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں دل نہ ہو ہدروں میں لا کے بیٹھی ہے خلوت مگر کہاں جب تک کے جانے دل میں تو ترنہ ہو خنب ہو خان خان کشیف لہ حضرت کے وشال کے بعد اشار یا کثرت سے کہا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے سمے کے پوچھو نہ جوش مستی ہے دیوانہ آج کل پوچھو نہ جوش مستی ہے دیوانہ آج کل سب شیشا در بغل ہے یہ مستانہ آج کل سب شیشا در بغل ہے یہ مستانہ آج کل بزم جہاں میں دور ہے مجبور مست کا بجنے جہاں میں دور ہے مجبور مست کا خالی رہے گا کیا کوئی پیمانا آج کل خالی رہے گا کیا کوئی کو رہتی ہے بھنچوری ہم اوقات کو آگے کرے رہتی ہے بھنچوری ہم عوا تو کل کرا ہوا کا رہتا ہوں دن رات آج کل کیا جانے کیا جواب دوں کیا جانے کیا سنوں کیا جانے کیا جواب دوں کیا جانے کیا اور مجھ سے کوئی کہو نہ کوئی بات آج کل مجھ سے کوئی کہو نہ کوئی بات آج کل میں اپنے آپ حضرات کی سما خراشی کو ایک واقعے کے ادھر جو میں تقریباً ہر دفعہ سنایا کرتا ہوں پھر پیدا کرتا ہوں اسے حضرت کے ایک پیر بھائی تھے جو خالد صاحب کو سچ لکھتے رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بے تکلف رہتے ہیں اور یہ شام مشیفت کے خلاف ذرا بقار سے دردگاری سے انداز سے رہا کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو تو کوئی شہ سے وقت شہ سے کام آپ ہر وقت ہنس سے بولتے گئے کوئی آپ کو اس کا خیال ہی نہیں کہ میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ ان سے کہتے ہی رہتے تھے مان میں ایک دفعہ ان کا لمبا خط آیا یہ مصیبتیں اس کے اندر تو ایک دفعہ تو یہ لکھا فرمایا کہ سم سمجھتا ہے گناہ رندی کو تو اے خود بھی سمجھتا ہے گنا رندی کو تو اے خود بھی اور ایسے زہد کو ہم کفر میں شامل سمجھتے ہیں اور ایسے زہد کو ہم کفر میں شامل سمجھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ لمبا خدا اس کا جواب میں صاحب نے شیر لکھا خرفونے کہ یہ قرب مبارک ہو تجھے صافی یہ قرب یہ مبارک ہو تجھے صوفی صافی اور مجلوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی صافی مجلوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی اس رندو کے حق میں یہ دعا کر خدا را اس رندو کے حق میں یہ دعا کر خدا خدارا اور توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلاشی توفیق ندامت سے اس رندو کے حق میں یہ دعا کر دے خدارا ندامت سے ہو غفلت کی تلافی اور بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتی بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتی اور مجھ کو ہو آتا میرے گناہوں کی معافی مجھ کو ہو آتا میرے گناہوں کی معافی یہ قرب مبارک ہو تجویے ساتھی یہ قرب مبارک ہو تج جیسے ساتھی مجبور کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی اس لیے کے حق میں یہ دعا کر دے خدا سدارا توفیق مدامت سے ہو غفلت کی تلافی بخشے تجھے اللہ بلند یہ مراتی اور مجھ کو ہے عطا میرے گناہوں کی معافی حضرت فرما کر کسی کے برا جا کر مقامات کا تو کبھی لمبے دعا دیجیے جن کی دوسروں میں مل جائے تو بہت اب ہو بخشے تجھے اللہ بلندی ہے مراتے بخشے تجھے اللہ بلندی ہے مراتے مجھ کو ہے کام کے نا